तेरी did I وعظ کی دو قسمیں ہیں ایک واض ناطق اور ایک واض سامت واض ناطق بولنے والا واض الفاظ کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے یا ان کے دلوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے جیسا کہ عام طور پہ واعظین علماء حضرات اپنے بیانات اور دروس میں فرماتے ہیں یہ بولنے والا وعظ ہوتا ہے ایک ہے وعظ سامت خاموش وعظ اس میں بولنا نہیں پڑتا البتہ دلوں میں انقلاب برپا کیا جاتا ہے یہ عام لوگوں کو یہ طریقہ نہیں آتا یہ اہل دل کا کام ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے کافی دیر تک خاموشی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہوتے تھے حضرات صحابہ کرام کے سر جھکے ہوتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ سر اٹھائیں یا بولے تو پرندے اڑ جائیں گے ایسی خاموشی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی بے فائدہ خاموشی نہیں ہوتی تھی اس خاموشی میں بھی آپ علیہ سلاط وسلام صحابہ کرام کو بہت کچھ عطا فرما رہے ہوتے تھے اللہ والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے وہ بولیں تو پھر بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ خاموش رہیں تو ان کی خاموشی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی بلکہ کئی مرتبہ خاموش رہنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے بولنے کی بنسبت حضرت خواجہ نقشمند بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت فرمائیں تو فرمایا کہ جس نے میری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ میرے بولنے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا گویا کہ خاموشی میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اللہ والے خاموش رہ کے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں کبھی وہ زبان کے ذرے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں کبھی وہ نگاہوں کے ذرے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں اس لیے اللہ والوں کی نگاہوں میں آنا یہ بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم بارہا یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بیان میں بھی بیٹھیں تو وہاں بیٹا کریں جہاں پہ آپ کے اوپر اکثر اللہ والوں کی نظر پڑے زبان کے الفاظ تو آپ جہاں کہیں ہوں گے آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں گے لیکن نظر کی تاثیر تو اس بندے کو ملتی ہے جو نظر میں ہوتا ہے لہذا دائیں بائیں آنے کی بجائے اگر سامعین سامنے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے احباب کو کئی مرتبہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو سترا رکھا جاتا ہے اس سترے سے اس طرف نہ بیٹھیں اور نہیں سترے کو آگے کر لیا کریں آنے جانے والوں کے لیے راستہ پھر تنگ ہو جاتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور سترے سے پیچھے پیچھے بیٹھنا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ بالکل سامنے بیٹھا جائے تو زیادہ ہی فائدے والی بات ہوگی اور کرسی کے ساتھ بھی تھوڑا سا فاصلہ تھوڑی سی جگہ خالی ہو تاکہ حضرت جی کے لیے آنے میں اٹھنے میں اور بیٹھنے میں آسانی رہے اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں پہ یہ امام کے مسلح کے پیچھے سفید کپڑا بچھایا جاتا ہے یہ سفید کپڑا صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ حضرت جی کے ساتھ کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں یا حضرت جی کے قریبی خلفا حضرات ہوتے ہیں وہ کبھی آتے ہیں تو ان کے لیے پھر جگہ نہیں ہوتی تنگی ہوتی ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے تو احباب سے گزارش ہے کہ اس کپڑے سے پیچھے یا دائیں بائیں بیٹھا کریں یہ کپڑا صرف ان خاص مہمانوں کے لیے یا خاص خلفاء کے لیے ہی رکھا جاتا ہے تاکہ ان حضرات کے لیے آسانی اور راحت ہو آپ حضرات تعاون فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے اللہ والوں کی دعائیں اور توجہات بھی آپ لوگوں کو ملیں گی باقی آپ حضرات کو بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ہم ویسے بھی چند دن کے لیے آئے تھے پورا رمضان المبارک کا مہینہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ تو ہے ہی نہیں لمبا چوڑا دورانیہ تو ہے ہی نہیں گنتی کے چند دن ہیں ان چند دنوں میں سے ہم نے چند دن فارغ کیے تھے یہاں پہ آ کے کچھ پانے کے لیے اس میں سے بھی کئی دن گزر گئے ہیں اور تھوڑے سے دن باقی ہیں تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور ضائع نہ کریں خاص طور پہ فارغ وقت میں ہم ذکر اذکار کر لیا کریں ہم تلاوت کر لیا کریں چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں لیکن ان پہ ملنے والا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ہی نصف المیزان جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے الحمد للہ ہی تملا المیزان جو ایک مرتبہ الحمد پڑھ لیتا ہے میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے اور میزان کا ترازو کتنا بڑا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے حضرت داود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجیے فاراہک اللقفت ان کا مابین المشرق والمغرب میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا تھا فلما غشی علیہ جب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے فلما افاقہ جب دعود علیہ السلام کو افاقہ ہوا قال عرض کیا الہی من الذی یقدر ان یقیر کفتہ حسناتین اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیکیوں سے بھر سکے قال اللہ رب العزت نے فرمایا یا داود اے میرے محبوب داود علیہ السلام انی اذا رضیت تو ان اب دن ملا تو بے واحدہ جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں ایک کھجور کے ساتھ مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا بھر دیتا ہوں تو مختصر سے اعمال ہوتے ہیں اجر ثواب ہمارے تصور سے بھی زیادہ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو احادیث میں آیا ہوا ہے یا علماء بتاتے ہیں کہ نیک عمل کا اجر دس گنا ملتا ہے کبھی کہتے ہیں ستر گنا ملتا ہے کبھی کہتے ہیں سات سو گنا ملتا ہے یہ جو بھی اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں ورنہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بندوں کے آداد و شمار ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی تصور سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی خاطر ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے لیکن کوئی بندہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ہم آج لمحوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں فقط غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم ایسے مواقع ضائع کر رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ لمحات جو ہم غفلت میں گزارتے ہیں قیامت کے دن انہی لمحات پہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دس پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے دس پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی نبی ایک دن دو دن تین دن تو بندہ اس عمل کی پابندی کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی پابندی کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو صورت اخلاص یاد نہیں ہے اللہ کی نبی یاد ہے فرمایا ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھو دس پارے تلاوت کا ثواب ملے گا صورت اخلاص پڑھنے پہ وقت کتنا لگتا ہے قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یو لد کفوا احد الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى بعد امام اعظم ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت فرمائی لا تعاشر انت الا من تحتاج انت الیہ فی دینک کا اور دنیا کسی بندے سے تعلقات قائم نہ کر مگر اس صورت میں کہ اس سے تیری کوئی دینی یا دنیاوی غرض موجود ہو یعنی کوئی مقصد ہو ہر دوستی کا کئی مرتبہ انسان راستہ چلتے دوست بنا لیتے ہیں یہ دوستی کی مرد اچھی نہیں ہوتی دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے اس لیے کہ دوستوں کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے نبی اسلام نے اشاد فرمایا المر و دین خلیل ہی بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فل ینظر احد کم یو خالل تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے تو یہ جو نوجوان کہہ دیتے ہیں نا جی بس میرے دوست برے ہیں میں تو نہیں ہوں وہ دوستی ہے میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں مل لیتا ہوں بات کر لیتا ہوں میں وہ کام نہیں کرتا جو وہ کرتے ہیں یہ سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے آج نہیں کر رہا تو کل کرے گا دوستی اپنا رنگ دکھائے گی پھر فرمایا تھا تمسک بے مذہب اہلی سنت و جماعت ہوتا تھا جنب ان اہل الجہالت و زبیل الزلال مذہب اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے کاربند رہنا اور جاہل اور گمراہوں کی صحبت سے اجتناب کرنا جو جاہل بندہ ہو اس کی صحبت سے دور رہنا چاہیے اس لیے کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اگر وہ گمراہ ہے پھر تو ایمان ہی خطرے میں ہوتا ہے قرب قیامت کے دور میں جو نبی رساؤ نے فرمایا کہ ایسا دور ہوگا تو دیکھے گا ایک بندہ صبح ایمان پر ہوگا شام بستر پہ سونے کے لیے جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا تو یہ کیسے ہو سکے گا دوستی کی وجہ سے اپنے دوستوں کے آئیڈیاز دل قبول کریں گے اور وہ گمراہ ہی گمراہ ہوتا جائے گا اور واقعی ہم نے زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے ایک فکرہ ہی کافی ہوتا ہے ایک شہر میں ایک صاحب تھے چیف انجینئر تھے ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی میرا آنا جانا تھا تو ان کے ہاں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی ایک محفل میں ان کے دل پر کچھ اثر ہوا اور وہ بیت ہو گئے اب جب وہ بیت ہوئے تو میں نے انہیں ذرا قریب کیا انہوں نے نمازیں شروع کر دی ایک دن میں نے ان سے پوچھا آپ نے حج کی ہوئی ہے کر نہیں آپ کے اوپر تو فرض ہے آپ کے بینک میں لاکھوں روپیہ ہے ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ہیں تو آپ کے اوپر تو حج فرض ہے آپ کو کرنا چاہیے انہوں نے درخواست دے دی اللہ کی شان دیکھے کہ درخواست منظور ہو گئی بڑے خوشی خوشی انہوں نے مجھے فون کیا حضرت میری تو قسمت جا گئی اور میرے تو حج پہ نام نکل آیا اب میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں اور انہوں نے تیاری شروع کر دی اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن ان کی روانگی تھی جانے کے لیے پرواز تھی جہاز سے اس سے ایک دن پہلے ان کا بڑا بھائی ان کو ملنے آ گیا اور بڑے بھائی سے اس کی ایک منٹ کی ملاقات ہوئی کھڑے کھڑے بڑے بھائی نے زہریلا فکرا بولا دیکھ تو پیر صاحب کے کہنے پہ حج تو رہا ہے تو ہارٹ کا بھی مریض ہے ایسا نہ ہو کسی کنارے کے اوپر پڑا ہوا ہو اور تجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہ ہو اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا لو جی اس نے حج پہ جانے کا ارادہ تر کر دیا جب فلائٹ نکل گئی پھر اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں نے تو ارادہ چھوڑ دیا میں نہیں گیا مجھے بہت حیرت ہوئی لیکن تیر تو نکل چکا تھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن اس نے حج کر کے آنا تھا نا فرد کرو پانچ تاریخ تھی تو سات تاریخ کو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا اس کے مقدر میں لکھا تھا سات تاریخ کو مرنا اس نے مرنا ہی تھا حج کر کے آتا تو گناہوں سے پاک ہو کے مرتا سیدھا جنت جاتا بھائی کے ایک فکرے سے اس نے حج کا ارادہ تر کر دیا ایک تو فرد بھی پورا نہ ہوا اور دوسرا موت اسی دن آئی جس دن آنی تھی وہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی آپ دیکھو ایک منٹ کی ملاقات نے اس کا کتنا بڑا نقصان کر دیا تو صحبت اپنا اثر دکھا جاتی ہے انسان اگر دوستی لگائے تو دیکھے کہ دوست کو مند ہونا چاہیے بے وقوف سے دوستی نہ کرے کیوں کہ بے وقوف فائدہ پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا ہندوست جو ہے وہ فاسق فاجر نہیں ہونا چاہیے چونکہ فاسق فاجر بندہ انسان کو اس وقت دھوکہ دے گا جب بندے کو اس کی ضرورت ہوگی جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیا ہوگا دوست جو ہے وہ بدتی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بدتی بندے کی صحبت انسان کے ایوان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے صحبت مؤثرتن صحبت کی تاثیر ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں یا اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر استقامت ہوتی ہے ضد ہوتی ہے جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر آجزی ہوتی ہے اگر جانور پالنے والے بندوں پر جانور کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں تو انسانوں کی صحبت میں رہنے والے بندے پہ انسان کے اثرات کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے سر سالیہ نقشبندیہ میں صحبت کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساو کرام کو جو بھی ملا نبی علیہ السلام کی صحبت سے ملا اس لیے صحبت کی برکت سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے اگر کوئی اور ان کے لیے مقام بہتر ہوتا تو اس نام سے ان کو یاد کیا جاتا ان کو نمازی حاجی نہیں کہتے صحابی کہتے ہیں صحبت سے ان کو یہ مقام ملا اور یہ مقام ویسے نہیں مل سکتا ساری دنیا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے بھر جائے تو ایک صحابی کا بھی برابری نہیں کر سکتے بلکہ صحابی کی برابری تو دور کی بات ہے ان کی گد راہ کی بھی برابری نہیں کر سکتے ایک بزرگ گزرے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ تابعی تھے اور ایک صحابی گزرے ہیں سعید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعید امیر معاویہ اللہ کے زمانے میں بہت جنگیں رہی ہیں آپس میں قتل و قتال رہا ہے بہت زیادہ تو کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا یا کسی بزرگ سے کہ بتائیں امیر معاویہ ارجان افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے عمر بن عبد العزیز کا دور اتنا امن کا دور اتنا اسلام کی حکمت کا دور اور امیر معاویہ لانوں کا دور جو تھا وہ تو آپس میں قتل و خون اور جو ہے خلفشار کا دور تھا تو کون سا دور افضل تھا ہے تو امام شافی رحمت نے جواب دیا کہ سنو جب نبی علیہ السلاط اسلام جہاد کے لیے نکلے اور ان کی صحبت میں حضرت امیر معاویہ لانو بھی ان کے ساتھ تھے صحابی جو تھے تو امیر معاویت لانو کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی تھی اور وہ ان کے ناک میں داخل ہوتی تھی وہ مٹی بھی عمر عبد العزیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تم تو امیر معاویدانوں کی بات کرتے ہو ان کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اڑتی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں وہ مٹی اڑ رہی تھی اس مٹی کو بھی عمر بن العزیز پر فضیلت حاصل ہے تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا اس کے سزالیہ نقشبندیہ میں صحبت کی بہت اہمیت ہے سالک اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کرے اس کی برکت سے اس کو نسبت کا نور ملتا ہے اس کی صحبت سے اس کو اللہ کا کٹ مل جاتا ہے حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا ان پڑھ تھا نوجوان تھا اور بڑا صحت مند تھا اس کا نام تھا فتح علی لیکن چونکہ جاہل تھا نہ قرآن پاک آتا تھا نہ کچھ اور آتا تھا تو لوگ اس کو فتو فتو کہتے تھے خواجہ سراجدین رحمت اللہ سے اس کو بہت محبت تھی عاشق صادق تھا سون سکیسر میں ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں گرمیوں میں بھی موسم بہت ٹھنڈا رہتا ہے بہار جیسا موسم رہتا ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اسی علاقے کی ہے تو وہاں کا ایک رئیس تھا جو حضرت خواجہ سراجدین رحمت اللہ سے بیت تھا وہ خواجہ سراجدین رحمۃ اللہ کو دعوت دیتا تھا جون جولائی میں جب سخت گرمی ہوتی تھی حضرت وہاں تشریف لے جاتے اور ٹھنڈا موسم ہوتا اور ملنے والے علماء بھی آ جاتے اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں یہاں پہ حضرت کے لیے کوئی جگہ بنا دوں تو حضرت مستقل ہی بنا لیں اور گرمیاں یہاں گزارا کریں اور پورے ملک سے علماء گرمیوں کے موسم میں یہاں آ کے اللہ اللہ کیا کریں مجھے ثواب ملے گا چنانچہ حضرت نے گرمیاں وہاں گزارنی شروع کر دیں خوب مجمع ہوتا لوگ اللہ اللہ کرتے اور وہ رئیس بڑا خوش ہوتا کہ لوگ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو نیکی کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں اس نے کوئی دو سو کنال زمین حضرت کو ہدیہ کر دی حضرت نے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی ایک کمرہ بنا دیا اور وہاں پر خانقاہ کا کام شروع ہو گیا اب مجمع بڑھنے لگا بڑھنے لگا وہ جو فتو تھا نا وہ ایک دن حضرت کے پاس آیا حضرت یہ آپ کی زمین کے اندر دریا بہتا ہے اگر اس دریا کا پانی مڑ جائے رخ پھیر لے تو بہت ساری زمین آپ کی کارآمد ہو جائے گی اس پہ فصل لگ سکے گی تو وہاں پہ ہم گندم لگا سکیں گے اور زیادہ مہمانوں کو بلا کے ان کو ہم یہاں پر ٹھہرا سکیں گے اس زمانے میں ابھی کرینے کرینے نہیں آئی تھیں یہ جو پہاڑ چوڑنے والی ہوتی ہیں نا پتھر توڑنے والی کرینے زلال مرغا مشین جس کو کہتے ہیں تو مرغا مشین اس زمانے میں نہیں آئی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی پہاڑ کا توڑنا تو بہت مشکل کام ہے اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں کیا صورت نکلتی ہے حضرت نے اجازت دے دی وہ فتو اکیلا اس نے کدال بنا لیا پیشہ بنوا لیا اور چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیا اکیلا بندہ چٹان کو کیا توڑے اور پہاڑ کو کیا توڑے وہ جب پہاڑ کو توڑ رہا ہوتا تو لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے تھے کہ دیکھو بے وقوف لگا ہوا ہے یہ کریزی آدمی ہے یہ بس دن رات ایک ہی کام کر رہا ہے اللہ کی شان دیکھیں اس کو کئی مہینے لگے اور ایک ایسا دن آیا کہ اس نے ایک ایسی چٹان کو توڑا کہ جس کے توڑنے پر دریا کے پانی نے بہاؤ کا رخ موڑ دیا پہلے پانی ٹکرا کر پھیل جاتا تھا اور زیادہ ایریے سے ہو کے گزرتا تھا اب پانی جو تھا وہ چٹان کے ٹوٹنے کی وجہ سے قریب سے بہنا شروع ہو گیا اور جو پھیلاؤ تھا وہ کم ہو گیا تو بہت ساری زمین پانی سے باہر نکل آئی یعنی ریکلیم لینڈ بن گئی اب اس پہ جب گندم لگائی گئی تو کئی سو بوریاں گندم کی ہو گئی پتو نے کہا کہ حضرت دیکھیں ہمارے پاس اتنی گندم ہو گئی ہے ہم تو اور مہمانوں کو بلا سکتے ہیں اور گرمی کے موسم میں اور زیادہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں حضرت نے کہا ٹھیک ہے مگر ان مہمانوں کے لیے یہاں رہائش کے کمرے بھی بنانے پڑیں گے اس نے کہ حضرت آپ ایک دو مستری رکھ لیں اور مزدوری کرنے کے لیے تو میں ہوں ہی صحیح میں ان کے ساتھ مزدوری کروں گا اور جلدی جلدی ہم کمرے بنا دیں گے دو دو مستری آ گئے اور فتو نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا اور تیزی سے کمرے بننے شروع ہو گئے خواجہ سراؤدین رام تے جب کمرے بنتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ گرمیوں میں مہمان آئیں گے یہاں ٹھہریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور ہمیں اس کا اجر ملے گا ایک دن یہ فتو گرمیوں میں دوپہر کے وقت گارا بنا رہا تھا کیونکہ سیمنٹ تو وہاں تھا نہیں تو مٹی سے اینٹیں جوڑی جاتی تھیں تو یہ گارا بنا رہا تھا خواجہ سیرا رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے گرمی کا وقت ہے اور فتو لگا ہوا ہے اس گارے کو بنانے میں تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا گھر کے کہ جاؤ اور فتو کو میرے پاس بلا کے لاؤ جب بچے نے جا کے میسج دیا تو فتو ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی حضرت نے مجھے اس وقت طلب فرمایا ہے تو اس نے بچے کو کہا کہ حضرت سے عرض کرو کہ میں ابھی نہا کے شاور لے کے اور کپڑے بدل کے آتا ہوں حضرت نے اس بچے کو دوبارہ بھیجا کہ نہیں اس کو کہو کہ اسی حالت میں میرے پاس آئے لو جی پتو گارے کے اندر لچڑا ہوا اسی حال میں ان کے سامنے آیا دھوتی باندھی ہوئی تھی اور پسینہ آیا ہوا تھا خواجہ سراجی نام زیادہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت خلاف ادا فرما دی اب فتو روئے حضرت میں تو قرآن بھی نہیں پڑا ہوا مجھے قرآن نہیں آتا حضرت نے فرمایا نہیں آتا تو پڑھ لو گے حضرت مجھے تو نماز بھی پوری نہیں آتی حضرت میں کوئی بات نہیں سیکھ لو گے حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں حضرت آگے سے جواب دیں میں بھی اس قابل نہیں ہوں تم بھی اس قابل نہیں ہو کوئی بات نہیں افتو پریشان میں ان پڑھ جاہل بندہ اور مجھے خلافت مل گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ اس فتو نے آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ناظرہ اور آہستہ آہستہ اس نے قرآن مجید پڑھ لیا پھر اس نے نماز کے مسائل سیکھنے شروع کیے تو کچھ نماز کے مسائل بھی آ گئے اب اس بندے نے چونکہ محنت کی تھی اللہ کے لیے قربانی دی تھی اس قربانی کا سلا ملا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی تھی یہ جب بات کرتا تھا نا تو دوسرے بندے کا دل مو لیتا تھا تو لوگوں کو نفع محسوس ہوتا اور وہ اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کی باتیں سنتے تھے کئی ان میں سے تو عطایت بھی ہو جاتے اور پتو کے ہاتھ پہ بیت بھی ہو جاتے اب جو پتو کے ہاتھ پہ بیت ہوتے وہ اپنے شہر کو پتو تو نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے اپنے شیخ کو فتح علی کہنا شروع کر دیا آپ کی بیت کن سے ہے جی میری بیت تو سائیں فتح علی سے ہے تو اس کا نام سائیں فتح علی مشہور ہو گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ علماء نے بھی اس سائیں فتح علی سے بیت ہونا شروع کر دیا حضرت مرشری عالم رحمت اللہ نے خود مجھے بتایا فرمانے لگے کہ میں حج پر گیا تو پاکستان اور انڈیا سے آئے ہوئے تقریباً دو سو بڑے بڑے علماء تھے جو وہاں کے ایک مدرسے میں مقیم تھے ان سب کے لیے فرش پر بستر لگائے جاتے تھے اور سائیں فتح علی کے لیے ان کے درمیان چارپائی پر بستر لگایا جاتا تھا ان کے اگرام کی وجہ سے تو حضرت نے یہ واقعہ سنا کے مجھے فرمایا کہ فتو کو اللہ نے دیکھو کیا نعمت عطا فرمائی اور پھر فرمایا میں بھی پھتو ہوں حضرت فرماتے تھے میں بھی پھتو ہوں اور واقعی بات ایسی ہے حضرت نے تو سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا مگر حقیقی بات یہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی پھتو ہیں کہاں کی ہمارے اندر جو ہے دین کا علم اور کہاں کی ہمارے اندر کوئی تقوی اور دوسری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ اللہ پہنچا رہے ہیں کون پہنچا رہے ہیں اللہ پہنچا رہے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں مگر صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان فتو سے سائیں فتح علی بن جایا کرتا ہے اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارے دل کی ظلمت کو اللہ دور کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرر بندوں میں شامل فرمائے امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ تم نیکوں کی مجلس کو اختیار کرو نیکوں کی مجلس اختیار کرنے سے تمہارے اندر خود بخود نیکی آ جائے گی حضرت خواجہ فضل علی رحمۃ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا دیہاتی تھا اور بہت عاشق صادق تھا عالم نہیں تھا مگر اس کے اندر ذکر کی وجہ سے انوارات بہت تھے حضرت سے بہت محبت کرتا تھا اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اگر گاؤں میں کسی بندے کے یہاں شہد کا چھتا نکلے نا تو تم خرید لینا کہ یہاں سے خالص شہد ملے گا اور یہ شہد میں اپنے شہد کو جا کے پیش کروں گا تو بیوی کو جہاں پتہ چلتا فلاں کے گاؤں فلاں کے درخت سے شہد کا چھتا نکلا تو بیوی شہد خرید لیتی کرتے کرتے ایک مٹکا پورا شہد سے بھر گیا وہ مٹکا لے کے آیا کہ میں خواجہ فضل کیش رحمت اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کروں گا حضرت اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ محفل میں تھے اس نے سر پہ مٹکا اٹھایا ہوا ہے مٹی کا اور جیسے ہی آیا اور شیخ کے اوپر اس کی نظر پڑی تو محبت نے جوش مارا اور اس سے بیلنس قائم نہ رہ سکا تو اس نے حضرت کو پکارا حضرت اور ساتھ ہی مٹکا جو تھا وہ زمین پر آ کر گرا اب شہد سارا زمین کے اوپر پھیل گیا اب حضرت مسکرا رہے ہیں اور شیر پڑ رہے ہیں گڑے برن سہیلیاں رنگ رنگ دے گڑے بھریا او دا جانیے جے دا توڑ چڑے کہ سہیلیاں گھڑے تو بھرتی ہیں پانی کے مگر بھرا تو اس کو سمجھیں گے جو اپنے گھڑے کو منزل تک پہنچائے تمہارا گھڑا تو ٹوٹ گیا راستے میں اور وہ اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اس پر حال تاری ہے حضرت خواجہ فضل پیش رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنی موت کا تذکرہ کرتے تھے فقیروں ہم یہاں پر فانی ہیں ہم نے چلے جانے ہیں مر جانے ہیں اب وہ عاشق صادق جو تھا نا اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی حضرت فرمانے لگے کہ وہ ایسا عاشق صادق تھا کہ ایک دن حضرت موت کا تذکرہ کر رہے تھے تو بیٹھا بیٹھا اٹھ کے آیا اور آ کے اس نے حضرت کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہتے چپ کرو پیرا کہ مرن مرن لائے کہ پیر صاحب چپ کریں کیا آپ نے مرنا مرنا لگایا ہوا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضرت کہہ کیوں رہے ہیں کہ میں نے فوت ہو جانا ہے بچھڑنا اس کے لیے گویا ایک بہت بڑا صدمہ تھا حضرت عالم فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت تھا ہم مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے وہ محفل میں سے اٹھ کے آیا اور حضرت کو کہنے لگا حضرت سانپ آ رہے ہے حضرت سانپ آ رہے ہے سارے حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت سانپ آ رہے حضرت سانپ آ رہے حضرت نے اس سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو حضرت اجازت ہو تو میں پکڑ کے لاؤں حضرت ہمیں ہاں لے آؤ وہ بھاگا ہوا گیا سب کے سامنے اور جہاں نوازیوں کے جوتے پڑے تھے نا وہاں سے کوئی دو میٹر لمبا سانپ پکڑ کے لے کے آ گیا اور جیسے رسی اٹھائی ہوتی ہے نا اس طرح سانپ کو اٹھایا ہوا حضرت یہ دیکھو میں سانپ پکڑ کے آ گیا ہوں پھر پوچھنے لگا حضرت اب اس کو میں ہوں یا مار دوں حضرت پھر میں ہوں کہیں بہتر ہے وہ سانپ کو پکڑ کے لے گیا اور کہیں چھوڑ کے آ گیا سانپ نے اس کو کاٹا نہیں ایسا عاشق صادق تھا ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہوا خواجہ فضل کوشر مت نے قریب کی بستیوں میں ٹائم دیا ہوا تھا کہ میں فلاں دن دو دن کے لیے فلان بستی میں آؤں گا پھر ایک دن فلان بستی میں پھر دو دن فلان بستی میں اس طرح گاؤں کے پروگرام تھے جب خواجہ فضل پیش رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو اس دن گھر میں اما جی بیمار تھیں تو حضرت کا دل بڑا غمزدہ تھا کہ میں بیوی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ٹائم نہ دیا ہوتا تو میں یہاں رہتا اور ان کے علاج معالجے کا بندوبست کرتا ان کو فائدہ ہوتا مگر چونکہ لوگ منتظر ہیں تو مجھے جانے تو حضرت اللہ توکل سفر پہ نکل پڑے ایک دن ایک بستی میں دوسرے دن دوسری بستی میں چند بستیوں میں ٹائم گزارا تو چار پانچ دن کا وقت گزر گیا حضرت ایک بستی میں پہنچے تو دل بڑا غم زدہ وہ پھتو آ گیا حضرت آج اتنے غمزدہ آپ کیوں ہیں حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میرے اہل خانہ بیمار تھے جب میں چلا تھا اور چار پانچ دن گزر گئے مجھے نہیں پتا بیماری بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے اس لیے میرا دل غمزد ہے کہ کوئی طریقہ ہوتا کہ میں اپنے اہلیہ کا حال معلوم کر لیتا اور مجھے تسلی ہو جاتی کہتے کہ حضرت میں بلا لوں فلاں بندے کو اس نے لنگر کا جو انچارج تھا نا ایک بندہ احمد بخش اس کا نام تھا اس کا نام لیا حضرت نے فرمایا بلا لو کیسے بلاؤ گے کہتے حضرت یہ میرا کام ہے وہ وہاں سے اٹھا اور مسجد کے سہن میں ایک شیشم کا درخت تھا اس درخت کے قریب جا کے تنے کے قریب منہ کر کے احمد بخش احمد بخش احمد بخش احمد بخش جیسے ہیلو ہیلو کرتے ہیں نا فون کرتے ہوئے اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا احمد بخش حضرت سلام بستی میں ہیں اور انتظار میں ہیں تم اما جی کا حال معلوم کر کے جلدی اس بستی میں پہنچو اور آ کے کہنے لگا حضرت میں نے فون کر دی ہے اور احمد بخش آ جائے گا اب حضرت اس بندے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاہل بندہ کیا کیسے اس نے پیغام پہنچا دیا اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے آج کل تو سیل فون ہے نا اس زمانے میں لائن فون بھی نہیں ہوتے تھے کنسپٹ ہی نہیں تھا لوگوں کو فون کا تو حضرت بڑے حیران کہ بھائی اس نے کیسے پیغام دیا زہر کا وقت ہو گیا تو زہر کے وقت حضرت وضو کر رہے تھے اتنے میں وہ احمد بخش جو تھا نا مسجد میں داخل ہوا اور احمد وقت تو مسجد میں دیکھ کر وہ جو عاشق صادق تھا اس نے تو چھلانگے لگانی شروع کر دی حضرت دیکھو احمد بخش آ گیا احمد بخش آ گیا احمد بخش آ گیا حضرت نے فرمایا بھائی اتنا شور مچا رہے ہو اسے آنے دو مجھے بات تو کرنے دو اس سے خیر احمد بخش آ گیا حضرت نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا کہنے لگا حضرت آپ کے اہلیہ کی طبیعت بہت بہتر ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ اپنا پروگرام مکمل کر کے آئیں میں بالکل ٹھیک ہوں پریشان نہ ہوں حضرت نے فرمایا میں جدے جی پیغام پہنچا کیسے کہنے لگا حضرت یہ نہ پوچھو آج میرے ساتھ کیا بنی حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہنے لگا حضرت صبح کا وقت تھا میں باہر نکلا اپنی بستی سے کہ قضائے حاضر سے فارغ ہوتا ہوں دیہات میں میں جو ایک درخت کے قریب جا کے بیٹھنے لگا تو درخت میں سے آواز آئی احمد بخش احمد بخش احمد بخش احمد بخش کہنے لگا میں تو ڈر گیا کوئی جن بیٹھا ہوا ہے جو میرا نام جانتا ہے میں بھاگا وہاں سے اب میں دوسری جگہ جا کے کھڑا ہوا تو قریب کے درخت سے پھر آواز آئی احمد بخش احمد بخش احمد بخش میں جہاں جاتا ہر درخت سے احمد بخش کی آواز آتی میں تو پسینے میں نہا گیا پھر میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو اس عاشق صادق کی ہے تو میں نے ہمت کر کے جواب دیا عاشق صادق کو کہ اچھا تو کہنا کیا چاہتا ہے تو اس نے میرے ساتھ بات کی حضرت فلاں بستی میں ہیں اور اپنی اہلیہ کی حالت معلوم کرنا چاہتے ہیں تم معلوم کر کے جلدی وہاں پہنچ جاؤ میں وہاں سے گھر آیا اما جی کا حال معلوم کیا اور معلوم کر کے پیدل چل کے اب میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں یہ عاشق صادق صاحب تھے ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ دین پر گئے اس وقت دین پر میں ایک بڑے بزرگ تھے جو وہاں رہتے تھے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ تو جب بستی کے پروگرام سے فارغ ہوئے تو خواجہ فلی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی دل بڑھ جاتا تھا کہ ہم دین پور کے اتنا قریب آ گئے ہیں تو ہم ان بزرگوں کی زیارت کر کے ان کو مل کے واپس جاتے مگر مجھے ان کے سامنے پیر بن کے جانا اچھا نہیں لگتا اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بہت ذہانت دی تھی وہ کہنے لگے حضرت آپ ان کے سامنے پیر بن کے نہیں جانا چاہتے تو آسان طریقہ ہے حضرت نے پوچھا کیسا حضرت یہ آپ کے قریب جو تین چار پٹھان حضرات ہیں نا جو شیخ الحدیث ہیں چہرے چمکتے ہیں گورے چٹے ان کو اپنا امامت پہنا دیں دوسرے کو اپنی واسکٹ پہنا دیں اور تیسرے کے ہاتھ میں اپنا دے دیں اور ان کو آگے کر دیں تو یہ تینوں پیر نظر آئیں گے اور خود ٹوپی سر پہ لے لیں اور سادہ کپڑوں میں مجمے کے درمیان جا کے مسافہ کر کے واپس آ جائیں ان حضرت کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی کون پین اور کون مرید حضرت نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے لو جی حضرت خواجہ فلی قیشی رحمت اللہ علیہ اپنے ان علماء کے ساتھ اپنی امامہ کسی کو پہنا دیا اصا کسی کو دے دیا واسکٹ کسی کو دے دی اور سادہ کپڑوں میں چل پڑے کہ ہم ان کو مسافہ کر کے آ جائیں گے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو کسی نے اطلاع نہیں دی تھی لیکن ان بزرگوں کو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو الہامن اللہ نے بتلا دیا ایک اللہ والا آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنی جماعت کو لے کر بستی کے باہر استقبال کے لیے آ گئے اب یہ جماعت جا رہی ہے اور حضرت کھڑے ہیں استقبال کے لیے کوئی تیس پچیس تیس بندوں کا مجمع تھا جو جا رہا تھا اور آگے آگے وہ سب امامے والے اور گورے چٹے جو پیر نظر آتے تھے وہ لوگ تھے چنانچہ وہ جب حضرت کے پاس گئے تو حضرت دیر پوری جو تھے انہوں نے یوں کرنا شروع کر دیا لوگ آتے گئے اور الگ الگ ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے حتیٰ کہ جب حضرت فلی کشن رام آئے تو دین پوری رام نے ان کو سینے سے لگا لیا اور جب ان کو سینے سے لگا لیا تو وہ جو عاشق صادق تھا نا اس کو جوش چڑھ گیا وہ کہنے لگا او پیرا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا تو حضرت قریشی رحمت حیران تھے کہ دیکھو اس بندے کی کیا کیفیت ہے تو اس بندے نے اپنی محبت کی وجہ سے حضرت سے وہ فیض پا لیا تھا جو کئی کئی بڑے بڑے علماء بھی نہیں حاصل کر سکے تھے تو صحبت کی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر اگر محبت ہو اور صحبت ہو تو اس کے بدلے اللہ اس کو نسبت کا نور عطا فرما دیتے ہیں اس لیے ہمارے سلسلے میں صحبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے المر من احبا بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی دنیا میں محبت ہے تو انسان کو اپنے شیخ کی صحبت عطا فرما دیتے ہیں اگر یہ محبت کامل ہوئی تو آخرت میں بھی انسان کا فیصلہ اسی کے ساتھ ہوگا حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احب قومن اللہ حشر بہم کہ جس بندے نے کسی قوم سے ان کے عملوں کی وجہ سے محبت کی اللہ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس بندے کا حشر کریں گے اگرچہ اس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے اب آپ بتائیے کہ ہمیں اللہ والوں سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اللہ والے ہیں یہی وجہ ہے نا بتائیے بھائی کوئی کاروبار تو نہیں نہ ہوتا نہ کوئی دنیا کی غرض ہوتی ہے محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو من احب قومن اللہ مال میں ہم شامل ہوں گے اللہ فرماتے ہیں حشیر ابھی ان لوگوں کا ہم قیامت کے دن ان اللہ والوں کے ساتھ حشر کریں گے اس محبت کی وجہ سے جو ان کو ان کے ساتھ تھی اگر اس محبت کی وجہ سے ہمارا کیا ان اللہ والوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے تو بچائیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے پھر موت سے کیا ڈرنا بجائے اس کے کہ موت کل آئے ہمیں آج آ جائے اگر اللہ والوں کی محبت میں آنی ہے نا تو کل کی بجائے آج آئے اور اللہ میں کیا ان اللہ والوں کی سو جو ہے وہ محبت میں کھڑا کرے اور ان کے زمرے میں ہمیں اٹھائے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اللہ والوں کی صحبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے رنگ میں اچھی طرح رنگ دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے قیامت کے دن اللہ والوں کے خدام میں شامل فرمائے و آخر ان الحمد للہ رب العالمین توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملا و کتبی و رسولی ولیومل آخری ولقدری خیری وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وقبلت و تصدیق ام قلب اشر اللہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبده و رسول استقفر اللہ ربی كل ذنب و اطوب برحمتك بر رحمتی کا یا ارحم الراحمین چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کرنے پر اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دیتے ہیں پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار پڑھنا صبح شام دوسرا ہے سو مرتبہ درشریف پڑھنا تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا ہے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں سب حضرات آنکھوں کو بند کر کریں اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل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 اللہ آپ کے چند فقیر بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ جو بندہ آپ سے مانگتا ہے آپ اس سے پیار کرتے ہیں اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم سے پیار کر لیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے اللہ کبھی بھی اپنے سے دور نہ فرمائیے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما پیارے اللہ کرم والے معاملے فرما اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما اللہ رمضان المبارک ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے اللہ معلوم نہیں کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں لیکن آج کی رات میں ہماری توبہ کو قبول فرما پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما کرم والے معاملے فرما اللہ آپ تو بہت رحیم و کریم ہیں اللہ آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے تذکرے فرمائے اللہ آج اپنی رحمت کا اظہار فرما دیجئے اللہ کرم کا اظہار فرما دیجئے اللہ یہ فرما دیجئے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اللہ آپ کا تو کچھ کم نہیں ہوگا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی پیارے اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اتنے دن سے اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے معافی مانگ لے اللہ اتنے دن کے بعد تو ماں بھی بچے کو معاف کر دیتی ہے اللہ یہ بندے کئی دن سے آپ کے در پر آپ کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ تو ماں سے بھی زیادہ رحمت کرنے والے پروردگار ہیں اللہ آپ تو بہت ہی زیادہ پیارے پروردگار ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہ کیجئے اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہ کیجئے اللہ مغفرت فرما دیجئے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ مجمع میں جس کسی کے آنسو آپ کے پاس پسند آ رہے ہیں اللہ آپ کو نانسو کا واسطہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما اللہ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے اللہ ہماری طرح تو آپ کے اربوں کربوں بندے ہیں لیکن اللہ ہمارا آپ کی جیسا کوئی دوسرا پروردگار نہیں اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ آپ ہی سے انبیاء نے مانگا آپ اسے ہمارے بڑوں نے مانگا اللہ ہم ہی آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے پیارے اللہ فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے پیارے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ بیٹا جتنا بھی برا ہو ماں پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے کہتی ہے دنیا والے جو بھی کہیں لیکن میں تو محبت کروں گی کیونکہ بیٹا تو میرا ہے اللہ ہم جیسے بھی ہیں پہارے اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے دعا فریاد یاد کر عرش بری کو تام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تھانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خورے بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں اللہ جیسے بھی ہیں اللہ آپ کے محبوب کے امتی ہیں اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے اللہ گمبد خزرہ کے مکی کو دیکھ لیجئے اللہ آپ کو آپ کے حبیب کے رات کے آنسو کا واسطہ اللہ آپ کو امتی امتی کی سداؤں کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ ایسا نہ ہو آپ معاف نہ کریں ہم اسی گناہوں والے نام اعمال کے ساتھ قیامت والے دن کھڑے ہوں محبوب ہمارے نام اعمال کو دیکھ لیں اور یہ فرما دیں امتیوں میں نے کہا تھا لا یوم القیامہ قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا تم کیا کر کے آ گئے میں تمہیں گھر منع کرتا رہا میں تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا تم میری ہی سنتوں کو توڑتے رہے تم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے اب میں کیسے تمہاری شفاعت کروں تم تو میری سنتوں کو توڑتے رہے تھے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما پیارے اللہ آج کے دن ہمیں معاف فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ ہم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہوتا اللہ ہمیں ایک ایسے ہی بندے کی صحبت میں بیٹھے ہیں اللہ شقاوت سے محفوظ فرما اللہ مرتے مرنے سے پہلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ کلمے کے اوپر موت موت نصیب فرما اللہ جو ہماری نسبت حضرت کے ساتھ ہے اللہ اس نسبت کو مرتے دم تک قائم فرما اللہ قیامت تک اسی نسبت کے ساتھ اٹھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ رحمت ہمارے معاملے فرما اللہ جتنے احباب یہاں پر حاضر ہیں اللہ سب کی دلی نے تمناؤں کو قبول فرما اللہ دور قریب سے جو لوگ آئے ان کی جو بھی دلی نیک تمنا ہیں اللہ آپ جانتے ہیں اللہ ان تمناؤں کو قبول فرما اے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما اللہ منافقوں کی منافقت سے حفاظت فرما اللہ آستین کے سانپوں کے ڈسنے سے ہماری حفاظت فرما پیارے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ کرم والے معاملے فرما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 اولیاء آئے انہوں نے جو خیریں مانگی اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين